حفظ بن ابن ابن ادریس عبدہ وکیر اور عبدالعزیز سب نے ہشام سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور ان کی حدیث میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نما کا واقعہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکاسی